دیکھیے شاز اور نادرن کوئی مسئلہ ہو جیسے مسافر میں فلائٹ جا رہی ہے ریل چھوٹ رہی ہے کچھ اور آوارز ہیں یا بیمار ہیں شاز اور نادرن کبھی اگر سنت موقع دا چھوٹ جائیں تو گناگار نہیں ہوگا لیکن اس پر اصرار کریں کہ بار بار چھوڑے ہر نماز میں چھوڑے تو یقیناً وہ گناگار ہوگا سنت موقع دا پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے نہ پڑھے تو گناگار ہوگا